ایک قصہ آتا ہے کہ پروفٹ کے ایک تھے وہ آپ کے پاس آئے اور ان کہا کہ یا رسول اللہ علی بنی عائش و عیش و بن ولاسر اور اس کا مطلب کہ O prophet of God give me master advice by which I may be able to manage all the affairs of my life تو آپ نے کہا کہ لاتا ہوگا ڈونٹ بی اینگری دیکھیے اس پر میں نے غور کیا میں نے کہ ڈونٹ بی اینگری کا مطلب کیا ہے آپ کب ایسا ہوگا کہ آدمی غصہ نہ ہو کب ایسا ہوگا کیونکہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو کسی نہ کسی بات پر غصہ آتا آ جاتا ہے ہم پروک جاتے ہیں ہمارے اندر نیگیٹو تھاٹ آ جاتے ہیں تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم غصہ نہ ہو اس کی صرف ایک ہی شکل ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز پیش آئے اس کو ڈالو خدا خانے میں اس کو ڈالو خدا خانے میں اپنے آپ فری کر لو یہی ایک ہی فارمولہ ہے جو ہم کو اس قابل بناتا ہے کہ دنیا میں ہم اپنے اندر پازیٹو پرسنالٹی بنائیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا پیراڈائز کے جو ڈیفینیشن قرآن قرآن میں ہے وہ یہ کہ وہ سلام ہے وہ ہوم آف پیس ہے وہ امن کی جگہ ہے ہر آدمی وہاں پیس کے ساتھ رہے گا اسلام میں جو کلچر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم جو ہے پیس بھی اپان یو پیس بھی اپان یو وہ اسی کو اسی کو سمرائز کرتا ہے یعنی ایک فیتھ فل آدمی کو ایسے مائنڈ کے ساتھ رہنا ہے کہ جب بھی کوئی انسان ملا اس سے تو اس کو اس نے پیس کا گفٹ دیا پیس دیا پان یو پیس دیا پان یو یعنی ہمارے پاس دوسرے کے دینے کے لیے صرف پیس ہو اور کچھ نہ ہو لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ کب ایسا ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو پیس کا گفٹ دے سکیں یہ جب ممکن ہوگا کہ جب آپ جو آپ کو انپریز ایکسپیرئنس ہوتے اس کو اللہ خان ڈال لیں اگر نہ ڈالیں گے تو پھر غصے بھرے رہیں گے تو پیس دیں گے کسی کو دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ آدمی ہر وقت ہر وقت ہر وقت اس کو نیگیٹو ایکسپیرئنس ہوتے رہتے ہیں تو اپنے آپ کو پیسفل بنانے کے لیے اور دوسروں کو پیس کا گفٹ دینے کے لیے اپنے آپ کو اگر بنانا ہے اس کا قابل تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ جو بھی ہو سب اللہ کے خانے میں ڈالو